شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن عبد الرحمن نے ان سے ان کی پھپھی عمرہ بنت عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سند اور ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ظہیر نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا ان سے محمد بن عبد الرحمن نے ان سے عمرہ بنت عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی فرض نماز سے پہلے کی دو سنت رکعتوں کو بہت مختصر رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سور فاتحہ بھی پڑھی یا نہیں میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی صحیح بخاری حدیث تمر ایک ہزار ایک سو اکہتر